قال فأخذ بأيدي وعدهن فيه فيها وقال اتق المحارم تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس أحسن إلى جارك تكون مؤمنا أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم روا الامام احمد فی مسرد ہی و امام ترمدی و حسن الابانی فی سعید جامع سعید معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام خطب مسرونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے یہ حدیث مسرد احمد کی ہے سنن ترمیزی کی ہے اور اس وقت کے بہت بڑے امام علامہ محمد بن ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ پانچ باتیں کون سی ہیں انہی پانچ باتوں کو آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین مجھے آپ لوگوں سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آپ لوگوں کو بھی جو جو سنے سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نائت عامر رب العالمین اس حدیث کے راوی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میہ من امتی خسال میری امت میں سے کون ایسا ہے جو مجھ سے پانچ خسرتیں یاد کرے گا مجھ سے پانچ باتیں لے گا فیا عمل و بہن اور ان پانچ باتوں کے اوپر عمل کرے گا کون ہے ایسا ہماری امت میں سے جو مجھ سے پانچ باتوں کی تعلیم لے اور ان کے اوپر عمل کرے وہ یو نمیہ عمل و اور پھر ان کو لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں خود عمل کریں دوسروں کو اس کی تعلیم دے دوسروں کو سکھائیں ابو حرض اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو حرض اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ ہی کے اندر ان پانچ باتوں گننا شروع کر دیا سب سے پہلی بات کیا بتائی اتقل المحارم تکن عابد الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو دوری اختیار کرو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کے تم بن جاؤ گے اللہ نے جو حرام کر دی چیزیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو تمام محارم سے اسلام میرے بھائیوں دو چیزوں کا خلاصہ ہے یا تو اسلام کے اندر کرنے کا حکم ہے یا تو نہیں ہے لوگوں کو منع کیا گیا ہے تو جو چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو محارم اللہ کے حرام کردہ چیزیں منحیات ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرو ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو لیکن جب میں تم میں کسی میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اسے مکمل طور سے دوری اختیار کرو اس میں استطاعت نہیں ہوتی ہے حرام ہے تو پورا حرام ہے آپ کے لیے یہ نہیں کہ شراب ایک بوٹل حرام ہے دو چار قطرے آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے نہیں مکمل حرام ہے آپ کے لیے سود حرام ہے تو ایک ریال بھی حرام ہے یہ نہیں کہ ایک لاکھ ریال لیں گے یا ایک ہزار ریال لیں گے تب سود حرام ہوگا نہیں حرام ہے تو اس کا ایک ریال بھی آپ کے لیے حرام ہے جو منع ہے شریعت کے اندر وہ چیز منع ہے آپ کے لیے تو اللہ کے سر ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ حرام کردہ چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جھوٹ ہے رشوت ہے سود ہے ظلم اور زیادتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور تمام حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیز کرنا سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا ضروری ہے کیونکہ شرک انسان کرے گا اس کے سارے عمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اس کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے ایسے آدمی کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا تو مہارن کے اندر اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلے شرک آتا ہے لہذا اس سے بھی انسان کا بچنا ضروری ہے ہمارے بھی نے فرمایا دوسری بات ورد بما ورد بما قسم اللہ لک تکن الناس اللہ نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی رہو دنیا میں سب زیادہ مالدار تو ہی بن جاؤ گے کیونکہ اصل مالداری مال کی مالداری نہیں ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے اتنے لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے آپ ان کے دروازے پر چلے جائیں آپ کو ریال بھی نہیں دیں گے مختلف بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے اصل مالداری مال کی مالداری ہوگی اللہ کے سر جدید اگر ایک آدمی کے پاس دو وادی ہو جائے مال بھر تیسری وادی کے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا امید کرے گا کہ تیسری تیسری وادی بھی ہمارے پاس مال کی ہو جائے تو سب سے بڑی چیز میرے بھائی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ نے جو آپ کو دولت دی ہے جو عزت دی ہے جو مقام دیا ہے جو بھی چیز اللہ نے دی اس پر آپ راضی ہو جائیں آپ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جائیں قناعت انسان کے اندر ہونی چاہیے مال کی انتہا نہیں ہوتی دنیا کی انتہا نہیں ہے دنیا کا سب سے جو مالدار انسان ہے اس کو بھی مال کی حوث ہوئے کب انسان مالدار بنتا ہے جب انسان کے دل کے اندر مالدار ہے نفس ہمارے بھی فرمایا کہ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے مالداری دل کی مالداری ہے نفس کی مالداری اللہ کے سرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی کا قد من اسلم وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ روز میں کفافن وہ قنا اللہ عطا اور اللہ رب العالمین اس کو جو بھی روزی دی ہے اس روزی کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے اور اس پر اللہ العالمین کا شکر ادا کرتا قناعت کرتا ہے ایسا آدمی کامیاب ہو گیا ایسا آدمی کامیاب ہو گیا تو قینات میرے بھائیوں یہ بہت عظیم حسرت ہے جو آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سے مقبول ہو چکی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اظہار رات پھر دنیا یہ حدۃ اللہ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ دنیا کسی کے ساتھ اٹھا کرنے والی نہیں ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی ہوتی ہے اس سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی اسی لیے اللہ رب العالمین نے موت کو زندگی سے پہلے بیان کیا ہے پرانے کریم کے اندر جس نے موت پیدا کیا جس نے زندگی پیدا کی کیونکہ زندگی جو ہے انسان کی بہت مختصر زندگی اللہ نے اس کو عدم سے وجود بخشا ہے مرنا ہے اسے ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے تمہارے مفادات ہیں کہ دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ دنیا کو معمولی سمجھو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور جو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو لوگوں سے تمہیں ملنے کی امید لوگ کیا کریں گے کتنا دے دیں گے آپ کو زیادہ نہیں دے سکتے اس لیے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان پر لالچ کی نظر سے نہ دے تم لوگوں کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے لوگ تمہیں تم سے محبت کرنا شروع کر دیں تمہارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العامی نے جو تمہیں کچھ دے رکھا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ کنات کر لو صبر کر لو اللہ رب العامین تو تمہیں دنیا تم سب زیادہ لوگوں کے لوگوں میں سب زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی احسن اللہ کا کا مومنا اپنے پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے ایمان کی پہچان ہمارے بھی فرمایا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بھلا یوں نہیں جا رہا وہ اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دے پڑوسی کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آؤ اس کے اس کے حقوق کا خیال رکھو اس کے اوپر حقوق ہے تمہارے اوپر ان کے حقوق کو تم ادا کرو کہ اس نے سلوک سے اس کے پیش آؤ اس کی ضرورتوں پہ پیش آؤ اس کی پریشانیوں میں تم کام آؤ اور اس طریقے تمہارے اوپر اس کا اعتماد ہو جب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جائے اسے اعتماد ہو کہ ہمارا پڑوسی بڑا اچھا ہے نیک سیرت ہے ہمارے بچوں کو بچیوں کو اس سے کس طرح کی کوئی فکر انسان نہ کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ مومن بن جاؤ ایمان کی پہچان ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مومن کسی کے ساتھ پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ انسان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اللہ کے حدیث ہے مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ اس کی زبان سے اس مسلمان محفوظ رہ جائیں وہ پڑوسی آپ کا زیادہ حق ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر اس کا زیادہ حق ہے پڑوسی کے تین مراتب ہوتے ہیں ایک پڑوسی مسلمان بھی آپ کا رشتے دار بھی ہے تین حق اس کا بنتا ہے ایک تو پڑوسی کا دوسرے مسلمان ہونے کا تیسرے قربت کا رشتے دار ہونے کا اور قریب پڑوس ہونے کا اور دوسرا جو مسلمان بھائی آپ کا پڑوسی ہے اس کا دو حق ہے ایک تو پڑوسی کا حق ہے اور دوسرے مسلمان کا ہونے کا حق ہے اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے اس کے پاس پڑوسی کا حق ہے لہذا غیر مسلم کا بھی آپ حق ادا کریں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں ہو سکتا ہے آپ کے اچھے سلوک سے مسلمان ہو جائے آپ تجاریہ ہوگا بیمہ حیات کرنے کے لیے جائیں ضرورت مند اس کی ضرورت کو پوری کریں غیر مسلم میرے بھائی ہو اس وقت اس کے ساتھ سب زیادہ اس سلوک سے ہمیں پیش آنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے آپ کی بدنامی نہیں ہوگی اسلام کی بدنامی ہوگی اگر مسلمان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئیں گے مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کا اپنا معاملہ اسلام کو بدنام نہیں کرے گا لیکن غیر مسلم کے ساتھ اگر برا سلوک کریں گے کہے گا اسلام ان کا یہی کہتا ہے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں ان کا اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ غیروں کے ساتھ برے سلوک سے پیش آؤ لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کو بدنام کرنے سے بچیے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیے چوتھی بات ہمارے بھی نے فرمائی احب الناس ما توحب الرف لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تمہارے لیے پسند کرتے ہو تو کچھ مسلمان تو مسلمان ہو جاؤ گے سچا مسلمان بن جاؤ گے جو لوگوں کے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تم جو اپنے لیے چاہے تو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو ایسا نہ ہو کہ دوہرا میں اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور نہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو سچے مومن مسلمان بن جاؤ گے اور پانچویں چیز ہمارے بھی نے فرمائی لا تسری دہ کا پینا کسرت دہ کے تمری القلب زیادہ مت ہنسو زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ دل جو دل کا جو امن جو ہمارے جسم کا بادشاہ ہے دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے اگر دل خراب ہو گیا مردہ ہو گیا تو انسان کے سوچنے اور سمجھنے کے معیار بدل جاتا ہے انسان برائی کو اچھا سمجھتا ہے اچھی چیز کو برا سمجھنے لگتا ہے کہ انسان کا معیار بدل جاتا ہے اس لیے اگر دل مردہ ہو گیا دل خراب ہو گیا تو انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز اچھی باقی نہیں رہ جاتی اس انسان کے اندر خیر باقی نہیں رہ جاتا جس انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے اسے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے دلوں پر سب سے زیادہ میرے جائیو آج ہمارے دلوں کی سختیاں ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ چکا ہے ان کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے تمہارے بھی فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ حسر سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرد اللہ فرمائی ان پانچ باتوں پر اللہ رب العامین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ رب العامین ہمیں اس پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ العامین میں توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ میں شرک بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنت و عمل کرنے کی توفیق دے اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کرنے توحید جاری ہو وفات کے بعد اللہ ابرامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے درجے نصیب الرامین بارک اللہ علیہ القم عمان عظیم ونافا انیاتم بلآیات الکل حکیم امن ہوتے عالیہ جواد الکریم الرحیم لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إليه من دين أما بعد